موسا نے کہا میرے پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے